اسماعیل بن امیہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے میں مدینے اور اس کے اطراف میں تلاش کرتا ہم کوئی کتا نہ چھوڑتے مگر اسے مار ڈالتے حتیٰ کہ ہم دیہات سے آنے والی عورت کے کتے کو بھی جو اس کے پیچھے آ جاتا تھا قتل کر دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اٹھارہ